تو اللہ کریم کے ساتھ ایک رابطہ ہے اللہ کریم کی یاد ہے اور اس طرح سے رابطہ ہے کہ جیسے انسان اللہ کو خود دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور قائم کرنا ممکن نہیں اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ تصور نہیں قائم کر سکتے تو فن ہو تو پھر یہ تصور تو کم از کم قائم کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک لبسار اس کو تو دیکھا جا نہیں سکتا لیکن ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اگر نماز شروع کرتے ہی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں اللہ کے ساتھ معاملات ڈسکس ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ میں کون اور میری اوقات کیا اور اللہ تو کون اور تیری شان کیا اگر یہ معاملات ڈسکس ہونے شروع ہو گئے ہیں تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ واقع نماز شروع ہو گئی پھر اللہ کے ساتھ یہ رابطہ انسان کو عروج کی وہ منزلیں طے کرواتا ہے کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا کہ یہاں سے پہلے آسمان پہ جانا پھر دوسرے آسمان پہ پہنچنا پھر تیسرا اور چوتھا پانچواں اور پھر ساتویں آسمان پہ ساتویں آسمان سے آگے سدرت المنتہا پہ پہنچنا جبریل کا آخری مقام آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل اس سے بھی آگے ہے وہ مقام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سفر طے کر کے حاصل کیا امتی کو اگر حاصل ہو سکتا ہے اللہ کے قرب کا مقام تو اس کا ذریعہ نماز ہے اور اسلات میں راج المومن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ جو حدیث میں نے عرض کیا کہ قریب ترین جو مقام ہے اللہ کے قریب اللہ بلندیوں کی انتہا ہے اللہ بلندیوں کی انتہا ہے انسان جب اپنے آپ کو پستیوں کی انتہا سمجھ لے تو اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا یہی تو معاملہ ہے بس وہ بلندیوں کی انتہا ہے یہ اپنے ذہن میں تصور کر لے کہ اللہ تیرے سامنے میں پستیوں کی اس انتہا پہ ہوں کہ کائنات میں اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو سکتا ہے تو اللہ تیرے سامنے میری وہ حیثیت بھی نہیں جب یوں کر کے ایسی کیفیت کب ہو سکتی ہے ظاہر ہے جب انسان اپنی اپنے جسم کا سب سے زیادہ معزز حصہ زمین پہ رکھ دے تو پستیوں کی انتہا آ جاتی ہے اور یوں جھک کے ماتھا اللہ کے سامنے رکھ کے زمین پہ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اے انسان جب تو اپنا ماتھا اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے اس وقت تو اپنے اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا اس وقت تجھے اصل قرب حاصل ہوتا اس وقت تیری وہ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام بس ایک وقت ایک لمحہ لگتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے جب انسان اپنی اوقات سمجھ لے اور اللہ کی شان سمجھ لے تو رابطہ قائم ہو جاتا تو میں نے ارض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رکوع میں جس اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہیں کیوں اس لیے کہ رعایت مانگی گئی تھی کہ یہ جھکنا تجبیہ جانوروں کی طرح جھکنا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو جو جھکنا نہیں جانتا وہ ٹوٹ جاتا ہے بچتا وہی ہے جو جھکتا ہے جو جھکنا نہیں جانتا وہ ٹوٹ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی دین لئی صفی رکو اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکو نہ ہو تو گویا جب انسان جھکا ہوا ہوتا ہے میں نے سامنے آپ کے کیفیت رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو دعا پڑا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے اللہ معنی لکا رکا تو وہ بھی من تو وہ لکا اسلم تو اپنا سب کچھ تیرے سبرد کر دیا خشا سمعی و بسری و و مخی عزمی میری ہڈیوں کا گودا تک تیرے سامنے چکا ہوا ہے وہ مستقل بھی قدمی اللہ یہ جو دو قدم کھڑے ہیں نا زمین پہ جن پہ میں کھڑا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں میں کھڑا ہوں اللہ یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ بھی جھکے ہوئے ہیں تو جب سجدے میں جائیں کیا خیال ہے یہ تو نصف جھکاؤ ہے نا رکو تو نصف جھکاؤ ہے آدھا جھکاؤ کیا تو سارے دین کی بھلائیاں اس میں سمٹ آئیں آدھا جھکا ابھی پاؤں پہ کھڑا ہے ٹانگیں سیدھی ہیں نصف جسم جھکا ہے تو فرمایا گویا سارے دین کی بھلائیاں اس کے اندر سمٹ آئیں تو کیا حال ہے جب انسان سجدہ کرتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا سبحان اللہ جب کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں کھڑی سب کچھ رب کے سامنے رکھ دیا ماتھا ہی رکھ دیا پیچھے کیا رہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد جب یہ سجدے میں پڑ جاتا ہے تو اللہ یہ گویا اس کے قریب ترین حالت میں آ جاتا ہے پھر کیا کرنا ہے سجدے میں آگے قربت حاصل ہو گئی اور قربت بھی کیسی وہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا تھا نا نعبد و نستعین اس وقت بھی اس نے قربت کا اعلان کیا تھا بینی و بین معاملہ آپس کا ہے جب رکو ہوا قربت اس وقت بھی تھی جب قیام ہوا قربت اس وقت بھی تھی لیکن جو قربت سجدے میں حاصل ہوئی ہے وہ قربت کہیں اور نہیں تھی فرمایا فَأَكْثِرُ فیرا جب قریب آ گئے ہو تو مانگ لو جو مانگنا ہے فَأَكْثِرُ فرا ہم تو سبحان ربی العالی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں سبحان ربی العالی تعریف ہے اس کی دعا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک پہلے تعریف اللہ تو پاک ماتھا میں نے رکھا ہے میں تزلل کی انتہا پہ میں پہنچا ہوں اللہ زمین میں میں کڑ گیا ہوں تیری ذات بلند ہے یہ تو تیری رحمت ہے کہ نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی پستیوں سے ہر قسم کی نسبتوں سے ہر قسم کے واسطوں سے اللہ تو پاک ہے میرا مسئلہ تھا ربنا او ہمارے رب تو پاک ہے وہ بھی تیری تعریفیں بھی پاک ہیں مسئلہ تو میرا ہے تو تو پاک ہے نہ تجھے ضرورت کسی بات کی ضرورت مند تو میں ہوں نہ تجھے حاجت کسی بات کی حاجت مند تو میں ہوں اب مجھے قرب حاصل ہوا ہے تو پھر کہنا کیا ہے کیا مانگنا ہے جب لمحہ آئے مانگنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا مانگنا ابھی گزشتہ جمعے مجھ سے کوئی نمازی پوچھ رہے تھے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے تو میں کیا مانگوں مجھے بتائیں کیا مانگوں کیا مانگنا چاہیے اگرچہ اس بات کی کوئی بنیاد نہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑنے پر دعا قبول ہوتی ہے لیکن معروف بات یہی ہے اور یقیناً ہے بھی لمحہ انتہائی اہمیت کا حامل جب زندگی میں پہلی دفعہ کعبے پہ نگاہ پڑے اس وقت انسان اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہتا لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ جب اتنا قرب حاصل ہو جائے جب وہ چوٹی کا لمحہ آئے اللہ مانگنا کیا ہے آپ سوچئے تو ذرا اپنے اپنے آپ سے دل سے پوچھئے جب کبھی مانگنے کا موقع مل جائے سننے والا اتنا قریب ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المسلی ربہ کانوں میں خسر پسر ہو رہی ہے آدمی سرگوشیاں کر رہا ہے کس سے سرگوشی دنیا کے کسی افسر سے نہیں وقت کے کسی فرعون جابر سے نہیں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ اللہ کریم سے سرگوشی تو مانگنے کا موقع تو اب آیا ہے سجدے میں گئے ہیں مانگنے کا موقع تو اب آیا ہے اللہ اکبر تو میں نے عرض کیا تھا یہ وہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کہتے ہمیں خدشہ پیدا ہو جاتا کہ اتنا لمبا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی اتنا لمبا کب دل کرتا ہے پیچھے ہٹنے کو جب آدمی کو احساس ہو جائے کہ مجھے قربت حاصل ہے پھر پیچھے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا مانگنا کیا فخر دعا کہہ دیا جو مانگنا ہے مانگو اور مانگے مانگنے میں بخیلی نہ کرو اب فاک سے رو کھل کے مانگو منگتے کو منگتے نے تو زبان ہی لانی ہے نا جو مرضی مانگ لے اب دینے والے کی مرضی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے سبحانک اللہم ربنا و اللہم مغفر لی اللہ مجھے بخش دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریفیں سنی باتیں سنی رمضان بڑی اہمیت کا مہینہ رمضان میں آخری اشرا اور زیادہ اہمیت کا مہینہ اور زیادہ اہمیت کا اشرا اور پھر اس میں پانچ راتیں بہت زیادہ اہمیت کی اور ان میں سے بھی ایک رات جو للت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بھی بہتر اور پھر فرمایا کہ اس میں بھی ایک ایسی گھڑی آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بھی ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جو کوئی اس وقت جو کچھ مانگ رہا ہو اللہ عطا فرما دیتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں سنی تو پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اگر میں وہ رات پا لوں تو کیا مانگوں اللہ سے قربت کا لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے اللہ سے کیا مانگوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے کہنا جب کانوں میں باتیں ہو رہی ہوں نا تو کہنا اللہ ان کا اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے فاف عنی مجھے بھی معاف کر دے بس معافی مانگ لینا بخشش مانگ لینا اللہ سے سجدے میں پڑے ہوئے بھی دعا سکھائی سبحانک اللہم اللہم ربنا و بحمدکا اغفر لی اللہ اکبر ایک دوسری دعا بھی سکھائی اللہم انی اعوذ و من سخطک و تک من عقوبتک لَا نُحْسِي لَا لا سَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں لیکن ناراضگی سے پناہ ملے گی کیسے اب اللہ سے بات ہو رہی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں لیکن کیسے میرے پاس تو کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ تیری ناراضگی سے بچ جاؤں اللہ مجھے تیری ناراضگی سے اگر بچا سکتی ہے تو تیری رضا ہی بچا سکتی ہے وہ بھی تیرے پاس ہے جس نے مجھے تیری ناراضگی سے بچانا ہے وہ بھی اللہ تیرے پاس ہے اللہم انی اعوذ من کا اللہ تیری رضا مندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں تو اپنی رضا کے ذریعے مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے اللہ اکبر اور اللہ تیری معافی جو تو عطا کرتا ہے وَبِ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اللہ تیری جو معافی کی صفت ہے نا اسی کے ذریعے میں تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ مجھ سے ہوئے ہیں پکڑ میرے اوپر واجب ہے غلطیاں میں نے کی ہیں ناراضگی میرے اوپر واجب ہے لیکن اللہ جس ذریعے سے میں تیری پن تیری پکڑ سے بچ سکتا ہوں اللہ جس ذریعے سے میں تیری ناراضگی سے بچ سکتا ہوں وہ بھی تیرے پاس ہے اللہ اکبر پھر آخر پہ تو کہہ دیا انتہائی کر دی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُخْتِي اللہ عَلَيْكَ اللہ جو تیری تعریف ضروری ہے نا تیری پناہ میں آنے کے لیے اور تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ جو کچھ ضروری ہے میں وہ کر ہی نہیں سکتا مجھ سے ہو نہیں سکتا میں تو کمزور ہوں لا احسی ثنان علیک اللہ جو تیری تعریف کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے تیری پکڑ سے بچا جا سکتا ہے جس کے ذریعے تیری ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے اللہ وہ میں تو کر ہی نہیں سکتا تو پھر جب میں نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کیا کما نفسک اللہ جیسی تو اپنی تعریف کرے نا تو تو کر سکتا میں نہیں کر سکتا جو تو اپنی تعریف کرے جو اس کی وسطیں ہیں اللہ ان وسطوں کے سبب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ذرا سوچئے تو اگر یوں سجدہ کر لیا جائے تو وہ ہے نا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ہے وہ سجدہ لیکن ہم سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اول تو سجدے کرتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہم سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جانشین پیدا ہوئے پیچھے ذکر پتا کن کا کن کے جانشین پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے موسا علیہ السلام کا ذکر ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے پھر بعد میں آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے سورے نبیوں کا ذکر کر کے اور ایک میں تو فرمایا جب اسماعیل کی بات کی نا وز کرفل کتاب اسماعیل اسماعیل کا تذکرہ پڑا کرو کون تھا اسماعیل کانا سعد بکان رسول النبیہ وہ وعدے کا سچا اور اللہ کا رسول لیکن کرتا کیا تھا کان یا مربلا وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا اور یہاں فرمایا فقالہ خلفن ان نبیوں کے بعد ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ جانشین پیدا ہو گئے دو خصوصیات بتائیں ادا السلاد یہ نہیں کہا روزے ضائع کیے یہ نہیں کہا زکات کا سسٹم بگڑ گیا یہ نہیں کہا کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے بس دو باتیں فرمائی ایک فرمایا ادا السلاد اور دوسرا فرمایا و الشہوات کام انہوں نے وہ کیے جو دل چاہتا تھا زندگی گزاری من چاہی اور نمازیں ضائع کی فرمایا فسوف یلقون غیا وہ ان قریب جہنم کی ایک وادی میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں غیا غی کیا ہے فرمایا ہوا نار فی جہنم ہوا نہر فی جہنم یہ جہنم کے اندر ایک نہر ہے جہنم کے اندر ایک نہر ہے آگ کی نہر ہم نے تو پانی کی نہریں دیکھی ہیں نا یہ آگ کی نہر ہے اور فرمایا التام و بعید القار جتنا ذائقہ اس کا برا ہے اتنے برے ذائقے کی کبھی کوئی نہر نہیں ہوئی اور جتنا اس کی گہرائی ہے اتنی گہری کبھی کوئی نہر نہیں ہوئی اللہ یہ ہے جہنم کی وہ وادی اور کن کے لیے ادا سلاد نمازیں ضائع کی ہم اس سے مراد سمجھتے ہیں شاید وہ لوگ مراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جہنمی ہے نماز نہیں پڑھتا جہنمی ہے وہ کہتا ہے خدمت خلق جنت میں نہیں لے جاتی خدمت خلق تو جنت میں لے جاتی ہے لیکن نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جاتا ہے یہاں پہ نیگیٹو مارکنگ ہے وہ کہتا میں نے خدمت خلق کو شعار بنایا ہے کیا خدمت خلق نیکی نہیں ہے نیکی ہے لیکن ساتھ برائی اتنی کر لی کہ چار نمبر لیے تھے نیکی سے مائنس ٹین مل گئے نماز چھوڑ کر منفی مارکنگ نیگیٹو مارکنگ تو نتیجہ کیا نکلا جو چار لیے تھے وہ بھی کٹ گئے نتیجہ منفی چھ اپنے مقام پہ بھی نہیں کھڑا پیچھے آ گیا یہ تو مکمل پیکج ہے دین جس کی بنیاد نماز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عہد ہے ایک عہد ہمارے اور کافروں کے درمیان اللہ ہوم فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان بس یہ ایک ہی فرق ہے ایک ہی عہد کا فرق ہے اور وہ عہد کیا ہے وہ عہد ہے نماز من تارا کا جس نے اس نماز کو چھوڑا فقد کافر صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا ترمزی اور ابو دعود کی ہے اور صحیح حدیث جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا لیکن ادا اس جنہوں نے نمازیں ضائع کی اس سے مراد صرف کافر صرف نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑنے والا تو کافر ہے ہی بلکہ قرآن میں اٹھائیسویں پارے میں غالباً یا انتیسویں پارے میں ایک مکالمہ ہے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا اور اللہ کریم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے ہمارے ساتھ کھیلتے پھرتے تھے ہمارے محلے میں رہتے تھے ہمارا ایک جیسا رہنا سہنا تھا ایک ہی طرح کا ہمارا لائف سٹائل تھا تو یہ جہنم میں کیوں چلے گئے حیران ہوں گے تو یہ قرآن نے اس مکالمے کا ذکر کیا پھر انہی سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے فی جنات یتساءلون قرآن کہتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی سوال پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے عن المجرمین مجرموں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر بتاؤ تو تم جہنم میں کیوں چلے گئے تھے ہم اکٹھے سارے معاملات ٹھیک تھے تم جہنم میں کیوں گئے تو اس اس میں وہ چار باتیں بتائیں گے آگے سے چار وجوہات ہوئی ہمارے جہنم میں جانے کی سب سے پہلی بات وہ کہیں گے قالو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے فرق اتنا تھا کاروبار اکٹھا کھیل اکٹھی شغل اکٹھے فرق صرف اتنا تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو مسجد چلے جاتے تھے ہم وہیں بیٹھے رہتے تھے لم کو من المسلین پہلا فرق یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا فرق یہ ہے المسکین کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی فکر ہم نے نہیں کی تھی اپنے دوستوں بیلیوں کو تو بہت کھلاتے تھے رشتے داروں کو بہت کھلاتے تھے افسروں کو کھلاتے تھے بڑوں بڑوں کو کھانے کھلاتے تھے لیکن غریبوں کو کھانا کھلانے کا کبھی نہیں سوچا تھا کہ مسکینی کو بھی کھانا کھلائیں یہ نہیں ہم کام کرتے تھے اور تیسری بات وہ کہیں گے وہ کنہ نخود الخا تم نماز پڑھتے تھے ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتے تھے انہی کے ساتھ مصروف غافل بلکہ مذاق الٹا کیا کرتے تھے اور اصل میں سب سے چوتھی بات اور آخری بات جس کے اندر ساری باتیں شامل ہیں کردار بنتا ہے آدمی کا اس سے فرمایا اصل بات یہ ہے کنہ الدِّينَ ہمیں قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے کہ نہیں آنا ایسے مولویوں نے شوشہ چھڑا ہوا یہ چار باتیں ہیں جو جہنم میں جانے کا باعث بنے گی اللہ اس میں سب سے پہلی بات نماز نہ پڑھنا یہ تو بات ان کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن نہیں ہے فوائل مسلم اللہ عن ان ساہون اور ساہون میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا اس حدیث کی طرف آپ کا ذہن پھر جانا چاہیے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ فرمایا منسلح سجدہ تین دو رکھتے کوئی آدمی پڑھ لے منسلح سجدہ تین دو رکھتے لا یس فیہما لیکن ان دو رکتوں میں کسی وقت بھی غافل نہ ہو اس رابطے سے جو اللہ کے ساتھ ہوا ہے لا یسوفی ہما رابطہ نہ ٹوٹے لائن نہ کٹے فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہی اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دو رکت نماز پڑھنے سے لا یسوفی ہما وہی سین ہا واؤ کا مادہ یہاں فرمایا فویل للمسلین ساہو جو اپنی نمازوں سے کیسے غافل ہیں غافل ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھتے ہیں رابطہ قائم نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہوتا تو ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے اس کی وضاحت ایک تو اس حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے نماز پڑھی نا بخاری شریف کی حدیث ایک شخص نے نماز پڑھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف لائے اور ایک اور آدمی بھی آیا آپ نے اس شخص کو دیکھا اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد گویا جانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعلیکم السلام تو کہہ دیا فرد النبی فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آپ نے اس کو وعلیکم السلام تو کہہ دیا لیکن ساتھ آپ نے فرمایا ارجع وصل کلم لم تصل واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز ایسے ہے جیسے تو نے پڑھی کوئی نہیں بڑا حیران ہوا وہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ نماز پڑھ کے آیا نماز پڑھ کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فائنہ کا لم تسلے تو نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ سامنے پڑھی تھی میں نے عرض کیا نا کہ اٹھک بیٹھک کا نام ہو نا اگر نماز ایکسرسائز کا نماز نام ہو تو تو وہ کر لی تھی سجدے بھی کیے رکوع بھی کیے سارا کچھ کیا جب رابطہ قائم ہوتا ہے نا پھر نماز ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی واپس جا وہ گیا واپس جا کے اس نے پھر نماز پڑھ ڈالی نماز تو پڑھ ڈالنا ہے نا ہم تو نماز پڑھ ڈالتے ہیں بلکہ وہ ایک کہیں میں نے سنا سفر میں کسی نے نماز پڑھنے کو پتا کیا کہا اس نے کہا دو رکھتے ہیں ابھی پھڑکا دیتا ہوں دو رکھتے ہیں ابھی پھڑکا دیتا ہوں نماز ہم پھڑکاتے ہیں اور وہ صحابی رسول ہے اس نے نماز دوبارہ پڑھی جانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رک ارجع وصلی جا دوبارہ نماز پڑھ ان نقلم تو سلے تیری تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی حدیث پاک کے الفاظ ہے سلاسن تین دفعہ اس نے نماز پڑھی تینوں دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی وہ اخیر بیچارہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے وہ لدی بالحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے فما احسن غیرہ مجھ سے تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھی جاتی میں مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی ہی نہیں فعلمنی مجھے آپ سکھا دیجئے پھر میں نے کیسے پڑھنی مجھ سے تو آپ کتنی دفعہ پڑھوائیں گے میں تو ایسے ہی پڑھوں گا آپ مجھے سکھا دیں ہمارا مسئلہ یہ ہم سیکھتے بھی تو نہیں ہیں ہمیں کوئی کہہ دے نماز ٹھیک نہیں پڑی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو آیا وڈا مولوی آپ دی نماز دی فکر کر ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کسی کے تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین دفعہ نماز پڑھوائی تسلی ہو گئی اس کی بھی کہ اب میرے سے تو ایسی پڑی جاتی ہے تو کیا خیال ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس کو کہا ہوگا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو اس نے نماز بہتر نہیں بنائی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور جب تیسری دفعہ کہا تو پھر اس نے پہلے دو دفعہ سے زیادہ اچھی نماز پڑھی ہوگی تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فن کا لم تو سلے تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی تو اب اس بیچارے نے کہہ ہی دیا کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی نہیں اللہ اکبر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرمایا اذا قمت سن جب تم نماز کے لیے کھڑا ہوا کرنا فکبر تکبیر پڑھ کے کھڑا ہو جا اور پھر کھڑا ہو کے اس طرح کھڑا ہونا ہے حتی تجھے اپنے اس قیام میں پورا اطمینان ہو جائے کہ رابطہ ہو گیا ہے یہ رابطہ ہو گیا ہے بٹوین دی لائنز یہ میرے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ نہیں حدیث کے الفاظ صرف اتنے حتی حتی تطمئن تطمئن راکعن قائمن کہ تجھے اپنے کھڑے ہونے کا یقین ہو جائے کہ واقعی کھڑا ہو گیا ہے کیوں بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے واقعی کھڑے ہو گئے ہیں قیام اللہ کے سامنے ہو گیا ہے فرمایا جب یقین آ جائے نا ثم قرا من القرآن ما تیسر معك من القرآن فرمایا پھر جتنا قرآن آتا ہے سارا ہی پڑھ ڈالو جتنا قرآن آتا ہے سارا ہی پڑھ ڈالو کیوں قرآن بھی تو رب سے باتیں کرنا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ان منب جس کا دل کرے نا میں اپنے رب سے باتیں کروں رب سے گپ شپ کرنے کو دل کرے اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھ لیا کرے اور پھر وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قرآن یہ جو قرآن ہے نا اس اللہ سے رابطے کے لیے رسی ہے قرآن یہ رسی ہے فرمایا تارا فو تارا فو بے یا دارا فو بے رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے رسی ہے اور اگر یہ رسی ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مارا تو وہ گیا جس نے اس رسی کو نہیں پکڑا تو فرمایا فتم سکو اس کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ کیا ہوگا فرمایا فن لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَدِلُّوا تبل جب تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے نہ کبھی برباد ہو سکو گے نہ کبھی گمراہ ہو سکو گے اللہ سلامتی عطا فرما دی اللہ سرات مستقیم عطا فرما دی تو فرمایا جب اطمینان ہو جائے نا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں ما تیسرا ما کا من القرآن پھر قرآن سے جو کچھ آتا ہے پڑھ ڈالو اس لیے کہ رابطہ قائم ہے جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو سبحان اللہ پھر فرمایا سمر کا جب باتیں ہو جائیں اللہ سے پھر جانا ہے رکوع میں اور رکوع میں جا کے فرمایا تت معا کے اس وقت تک رکو میں رہنا ہے جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرا اللہ سے تت راکعن کہ رکو بھی خالی نہیں گیا اطمینان ہو جائے رکو سے اور پھر فرمایا سمفا پھر سر اٹھانا ہے جب اطمینان ہو جائے پھر سر اٹھانا ہے اٹھا کے کیا کرنا ہے ثم دل قائمن پھر سیدھا کھڑا ہو جا ثم مسجد پھر سجدے میں جا حتی تطمئن ساجدن اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ مالک نے ساری باتیں سن لی ہیں مالک کے ساتھ باتیں ہو گئی ہیں مغفرت مانگ لی ہے ادھر سے مل گئی ہے حتی ساجدن جب تک سجدے کا لطف مکمل نہ ہو جائے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں حتیٰ تطمئن ساجدن اور فرمایا پھر پھر فرمایا پھر کھڑے ہو جب بیٹھ جاؤ ثم ارفع پھر کھڑے بیٹھ جاؤ حتیٰ تطمئن جالسن بیٹھ کے بھی تو اللہ سے مانگنا ہے نا تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے بیٹھنے کا بیٹھے رہنا اور پھر فرمایا ثم مسجد پھر سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدن یہ دوسرے سجدے کی بات فرمانے کے بعد فرمایا بات لمبی ہو رہی تھی نا فرمایا بات سمجھ میں آ گئی ہے جا سم فالزی کا کل اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھ تب جا کے اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا پوری نماز سم سمزال پھر یہ کر پوری نماز فی سلاتی کا کل لحا پوری کی پوری نماز یعنی سلام پھیرنے تک تیرا اس طرح اطمینان کے ساتھ اللہ سے رابطہ رہے پھر نماز ہوگی وغیرہ فائنہ کا لم تو تو نے تو نماز پڑھی کوئی اللہ اکبر ہے تو یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھی اس نے لیکن یہ بھی بخاری شریف کا اثر ہے بخاری شریف کی روایت ہے اور اس بخاری شریف کی اس روایت کے الفاظ ہیں لم یتم رکو لم یتم رکو نے نہ رکو پورا کیا اور نہ اس نے سجدہ پورا کیا اور لا یتم رکو کہ نہ اس نے سجدہ پورا کیا نہ رکو پورا کیا تو حضرت زیفہ اس شخص کو پتا کیا کہتے ہیں وہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی فرمایا ما تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی اور پھر ساتھ فرمایا تنبیہ سنیے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں اس شخص کو جس کی نماز سنی پڑھی دیکھی فرمایا ولو متا تو اگر اس وقت تیری موت آ جائے نا جیسی تو نے نماز پڑھی ہے ولو متا اگر تو مر جائے متا غیر الفطرہ ما فطر ما فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا تو اس دین سے ہٹ کر یعنی بے دینی مر جائے اگر تو اس وقت مر جائے تو ولو متا غیر الفطرہ تو مرے تو بے دین ہی مر جائے گا اس کا مطلب ہے جس نے نماز ٹھیک نہیں پڑی اس پر بھی کفر لازم آتا ہے اللہ اکبر اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں اس کا دوسرا حصہ جو اس آیت کا میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا و تب وہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے پہ اس پہ بات ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین